اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بیگنی کی جگہ نہ ہو